حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی بیت کو دیکھ کر ہاتھ اٹھائے یا نہیں نہیں انہوں نے نے کہا میں یہودیوں کے علاوہ کسی کو کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا وہ لوگ بیت المقدس دیکھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا تھا سننے ابو ابوداوت حدیث نمبر 1870